اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے